مجید اس بد طرز تعینات اور دوستوں سعادت دارین بخشے معافی پناہ بخشے ساڈے ہل نہ ویکے ساری نہ ویکے اپنی رحمت کے دو جگ بھی پناہ فرما دیا دوستان گرامی آیت کریمہ بورڈا لکھی بھی ہوتی ہے ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے یہ ہوئی چیز موضوع ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت وہ تو سن دے ہی لیکن اے نور تو اس نور آزم دی اس نور اصلی دی یہ تجلی میں اس خالق کائنات جلا والا دے متعلق جو کچھ قرآن و حدیث تو بزرگان دین کے کلام تو سمجھے اس کے مطابق انشاءاللہ شاء اللہ رحمان بیان کراگا کیا عنوان ہے اللہ آسمانوں کا نور ہے فلانی چیز اللہ دا نور ہے فلانی چیز اللہ دا نور ہے نبی پاک اللہ دا نور ہے ملائکہ اللہ دا نور ہے یہ تو عام کہ رہندے نا اللہ نور ہے وہ سب انوار اے مسئلہ بیان کرنا اللہ نور ہے اس کے سب انوار اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نور شریف مثال دیتی پہلا فرمایا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے پھر فرما ماسا لو نور ہی کم اشکار ہے اس نے نور دی مثال مشکات دیوے رکھن دا آلہ جڑا پرانے سن وہ جا جا بنے ہوں کندھ دیوا رکھ سن آلہ جالا کھڈا مشکات کشکاسوں کہا مشوا مشوا وہ سرال جا رکھا ہوں المشوا سی سو جا جا جڑا وہ چراغ ہے وہ ہوئے شیشے میں کیونکہ چراغ ہوئے نا تو لشکا نہیں بننی شیشے چلتا پھر لشکا بن جانا ہوں باقی وہ بتی اونج یہ بجلی تھی وہ بلب جہاں ہوں وہ اس کو شیشا توڑ دے روشنی نہیں دے سکتے لیکن جس لوگ شیشا چڑیا ہوں پھر شیشے کے اتوں شیشے پھر شیشے کے اتوں ہو شیشے جی میں چڑھتے جانے نے بہت روشنی کتنے آ گیا بتی کتنے جا کر میلوں کے مقابلے پھر اس دیا اور قسم ہوں جی نیلی بتی سب رنگ کی بلدی پی ہوں وہ پتا نہیں کتنے تک وہ کھانے لیکن کمال سارا شیشے کا ہوگا آ جڑی بتی ہے نا ایک ایسی عجیب بجلی جی کہتے یہ خاص مناسبت رات حق دینا لیکن میں مناسبت کہہ رہا ہاں۔ مشابہ ہاتھ بھی نہیں کہہ رہا مناسبت بھی نہیں کہہ رہا کیونکہ نہ وہ مسلے نہ وہ مشابے میں یعنی وہ ورگا ہے ہی کوئی اللہ تعالی ورگا لے سکم کوئی شہ نہیں لیکن مناسبت کو خاص ایسی ہے کہ اللہ تعالی نے اس بجلی کے اندر جو کچھ رکھے نا کمال وہ اگر صرف پیچھے بتی پہ ہی جاؤ نا اس کسی ویکو وہ سمجھ نہیں آؤں کوئی کمال سمجھ نہیں آؤں یہ ہیں مختلف مظاہر یعنی یہ جتھے جا ظاہر ہوں وہ اگو جس استعداد قابلیت سبحان اللہ جس نوعیت کا جس قسم کا ہوتا ہے یہ پھر بتی وہ نال اپنا کمال ظاہر کر دیے وہ ہوں یہ مظاہر ہزار قسم کے مسل یہ ہوئی بتی اگر تھی آخو میں لا کے تے پانی کھڈا تو پانی بھی سڑ جانا تو بھی لال سڑ جانا اگر اسے بتی موٹر استعمال کرنا ہے تو دے اندر قدرت آئے صلاحیت رکھی ہے کہ اس فیض کو بتی دے فیض کو وہ اپنا کمال وکھا ہے لیکن وہ رل کے وہ موٹر اور بتی بتی نے اپنا جو کچھ بتایا بکھایا موٹر جی ہوں تو کسی کھاتے کی نہیں بتی آدمی میرے کو کمال بڑے نے لیکن کس آڈی صلاحیت نہیں کہ میں تمہیں تو موٹر میں چڈو بےکار ہاں میں سے جا پا گا کسی جناب جی کباڑ خانے مینو استعمال کرنا چمک جی لے آ چمک آخری میں بہت خوش ہوں بڑا کچھ ہوں میں اپنے اندر این کمالات رکھنی ہوں کہ مک نہیں سکتے لیکن گل یہ کہ تین صلاحیت نہیں کہ تسا براہ راست میرے کو فیض لو تسا واسطہ لیاؤ جی تسا کرنا چاہنا تو میں پھر سجا ہے لائٹا لیاؤ جی آواز پوچھا تو سپیکر لیاؤ ساری بتی نہیں لیکن بتی سب کمالات اپنے بخان چ وہ تقاضا کر دیے تقاضے کا لفظ میں اس واسطے بول رہا کہ میں یہ مناسبت دے رہا دات حق نہ اتنے میں محتاجی کا لفظ نہیں بولنا اس کا تقاضا یہ ہے وہ چاہتی یہ ہے ہوں بتی توجہ کوئی فیل قرار نہیں دے سکتے کوئی کام بتی کا نہیں آ سکتا بتی کا کام پانی نکالنا نہیں لیکن ہے نہ ہوتی تو موٹر بھی کر بتی کا کام چانن دینا نہیں اگر وہ یہ واسطے تو بغیر تو کچھ نہیں کچھ نہیں دینا ان شاید صحیح ہو دینا کچھ نہیں اور اگر یہ ہے اس کا واسطہ آ گیا پہچان دے رہی یہ گل جنید بغدادی نے توحید کی کی گل تھی توہید فرمایا توحید انہوں نے نے پوچھا گیا نا آپ فرمایا لون لون الما کہ پانی دا رنگ اہی ہوں جڑا پانڈے دا ہو پانی دا اپنا رنگ کوئی نہیں سمندر لکھا پانی دا کوئی رنگ نہیں چاہ بھی نہیں آ سکتے جب پانی دا رنگ کوئی نہیں ہوں پانی جی گلاس آم بوتل نہیں دیکھتے چیٹے رنگ کا پانی ہوتا ہر رنگ کی بوتل پانی ہرا پہ دستا ہوں کالے نہیں کالا پہ دستا ہوں لال ہوں لال پہ دستا ہوں جی پانڈا ہوں پانی کا رنگ اگوں ہے جی مشینری ہے جی شہ اوے بتی اپنا کمال لکھا تو پانی جڑا ہے یہ رنگ کوئی نہیں ہے بے رنگ کسے رنگ والے بانڈے چاہتا ہے بے رنگ تا کر کے اتنے ہاں، پانی کی مثال جا دیتی بلکہ اللہ تعالی نے اپنے دین کی مثال بھی پانی والے دی بلکہ اس پاس میں مناسبت پانی بہت زیادہ ہے وجہ اللہ من الماء کل شہر ہائی اللہ فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز پانی سے ہے ہر زندہ چیز پانی تو ہے اصل اس حی اللہ تو پانی سمجھ نہیں لگی دو مثال سامنے رکھنا لیکن سارے بہت ہی قریب جی مثال کھڑی ہوئے بجلی آئی ہوں اس بجلی نے کمالات یہ اندر چھپے نے ایک ہے کن تو کمزم بکیا میں ایک مخفی خزانہ تھا احباب تو میں نے محبت ہوئی چاہت ہوئی کہ میری ہو تو ہوں اگے فرمانے نے تو محمد فخلق تو الخلقہ خلق کو پیدا کیا مخلوق کو میں مخفی خزانہ تھا کمالات اپنے ظاہر کرنے چاہے اس ذات میں تو بجلی اپنے کمالات ظاہر کرنے واسطے یہ چاہتی ہے کہ میرے کمالات دے ظاہر ہونے واسطے کوئی چیز ہوگی کیا مطلب جس کے اندر ایسی صلاحیت ہوگی کہ میرا فیض بے رنگ دار جڑا کسی کو نہیں چلیا جانا میں اٹھے تو مر جائے سر جائے عرصہ جیڑی سامنے آئے حجاب نور حدیث میں آ اللہ کا پردہ کی ہے نور یہ پیچھے چھپیا ہے وہ خود نور ہے نور ہے نور کے پردوں میں چھپا ہوا ہے پردے کپڑے آسمان زمین کوئی شہ نہیں چھپا سکتے حجاب ہوں نور فرمایا اس کا حجاب نور ہے اگر وہ پردے اٹھا دے اپنی ذات دے کے صبح تو من الہ لہ ہوں فرمایا جتوں تک اس ذات دی دید جانی ہے اتوں تک ہر شہر سار بجلی اگر ان واسطیا نہ آئے سیدھی سامی آئے جتوں تک پہنچے گی ہر شہ ساڑ دے گی نہیں ساڑ دے گی اس ذات نے فرمایا لا حرکت سبھا تو وجہی اس کی ذات کے تجلے تے انوار اس کے چہرے دے انوار جتوں تک نظر جانی سی فصل جانا سیمائی نہیں جتوں تک نظر بسر جانی سی سونے بھی نظر ہوتی وہ شاید بھی ایک مطلب ہے ہر شاید سڑ جانی سی ہر شہ سڑ جانی ہوں رات کے حق نے کمالات اپنے وقا ہے توجہ اجے میں بجلی نے کمال اپنے وقا ہے لیکن پردے کدی بتی کا پردہ آ گیا چمکنی کڑی ہے لائٹ چمکنی کھڑی ہے ہاں جی ریل گڈی کا آ گیا دو سواریاں سواری دل لے جی کتنے جا کلا ہے بتی سمجھ نہیں لگی اسی طرح سفیشن آگے بول رہی پہ پانی دی موٹر بھی تو فلان فلانے ہر کام فیل ہے لیکن وہ مظاہر وکھرے وکھرے یعنی کیا مطلب کہ اس کا کام جدو ظاہر ہوں ظہور تو بعد جا پتہ لگتا ہے کول لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے تجرب اور اپنے اس مرتبے جس مرتبے وہ ان تمام مادی چیزاں تو خالی محض ایک نور دا مرتبہ ہے وہ بجلی دا تو اس مرتبے وہ ظاہر نہیں وہ چھپی جی تک تار سامنے دیکھنے تار ہے نا یہ خود مظہر ہے بجلی نہیں ہے بجلی یہ واسطے نا ظاہر پہ یہ بجلی نہیں ہاتھ لایا پتا لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس میں بجلی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ساری نہیں بند بجلی یہ مطلب ہے یہ خود بجلی اس بجلی کا رنگ میں دسو کی قدرت والے نے نے قدرت والے یہ تو فرما دیتا آسمان آسمانوں زمینوں کا نور ہے دوجے لفظ ہے بجلی پہ آخری جو ہوں پیا یہ میں پہ کرنی ہوں سمجھ نہیں پی آجلی کیون تی پہ آخیا پھر میرا مثال مثالاں رہا میں جتھے جتھے آنی ہوں وہ ہوں اللہ تعالی نے پہلا اپنی مثال دے کے سمجھایا مار میری کو نہیں جاتی لیکن ضرور ہے کہ انہوں سے کچھ ہو جائے میں آخر سالے کم پہچان سے انہوں کراوا مثال اور وہ آندی ہی مخلوق دے تو اس ذات نے فرمایا ماتھالو نور ہی وہ نور دی مثال ہی چراغ چراغ ہوگی شیشے بولو بولو جو چی شیشے تاکہ لشکا بنا ہاں۔ لشکا پھیل دیئے پھر علاقہ کھلتا ہے ہنیرا دور ہوتا ہے دور ہے اگر اگر محدود رہ جان گیا جانن محدود رہنا محدود رہنا ہے تو پھر کھلنا نہیں اللہ تعالی پاک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہے کہ میں ہی اپنے فیل اپنی شانہ نو ہر پاس ظاہر کیتا ہوا ہے اور سمجھنا چاہتے جی تو پھر نور وہ ویکو ہوں یہ مثال آئی ہے اس لحاظ جا اس وقت ہوتا سی گھر جی بجلی یہ سامنے ہوتی اللہ تعالیٰ یہ نہیں سمجھا یعنی سامنے اس وقت کے مطابق مثال دیتی کہ وہ لشکا پہ نکلتی ہیں یہ فرمایا سمجھو اے او دے نور دی مثال ہے اگے آ کے فرمایا نا لا شرقیہ ولا غرب غربیہ ایک ایسے درخت سے وہ تیل تو نکلتا ہے کہ اگو ایسا درخت جڑا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے ہوں یہ مطلب نہیں کہ وہ شمالی جنوبی وہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ وہ مخلوق ہے ہی نہیں کیونکہ مخلوق ہوئے شرقی غربی ہوئے ہو مثال دیتی ہے صرف کہ لا شرقی والا غربی وہ ذات حق ہی ہونی لہذا اللہ پاک نے نور دی مثال قریب جا کیتا جن نے وہ کی بنی چراغ بنیا کی بنیا سامنے بتی بھی بلدی میرے کو چمکا ہر پاس پہنیا پہ روشنی پھر کھڑے نے کھلیا کھڑا علاقہ سارا یہ میں بولن دیا سنتے پے جی ہر بندہ آپ اپنا فیل جس طرح بھی ہے وہ کرتا پیا اس اگر یہ بند ہو جائے سارے میں بھی چپ رہ سکون ہو جانا ہے ذات دستی جو کچھ ہوں پیا ہلتا چلتا جو کام پیا ہوں مرے اصل میرا وہی نور ہی کلا یومن ہوا فی شاہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی تیل آخ ایسا ہے ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ ہی بلن لگ پوے تو ہمیں ان کو نام ہی بارے آپ ہاں نام ہی لاوے اپنے آپ ہی تیل بلن لگ شان اللہ انسان جڑا ہر کسی کا دیوا بالن والا ہے وہ پھر وہی رات حق سمجھ نہیں آئی گل تو کلا یا میں سولا فی شان اللہ فرماندہ روزانہ اللہ نئی شان میں شان کی ہوں عظیم صفت روزانہ کائنات آسمان زمین نویا شانہ پہ وکھا ہے گوش اچھا ہوں وہ شان وکھا رہا توجہ دا نور وہی نور ہے وہ نور یہ بڑا فرق ہے دو گلا نور اکو کہ میں وہم کا دزالہ کر جا مت وہم لگ جاوے یعنی غلطی چلو کہ یار جو نور کہہ رہا ہے تو نور ہے بتی نو کہ سورج کا نور ہو گیا فلانا تو اللہ مبارک باد مڑ یہ ہے روشنی اصلی یہ نور کا مانا یہ نہیں جڑا اصل سمجھنے ہیں سبحان اللہ میں نے عرض کی کہ بجلی جڑی انہوں ایک نور آخنا ہے ایک توانائی ایک عجیب قوت ہے لیکن وہ مظاہر مختلف ہیں وہ اگر ایسے چمکے تو پھر نور بنتی نور بخا دی اپنے موٹا نہیں نے بخاری اس نے فیل بخاری تو اللہ تبارک و تعالی نور ہے روشنی نہیں روشنی ایک عرض ہے خود وجود نہیں رکھنی کسے دے نال سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ اپنی ہستی آپ ہے وہ کسی کے ساتھ قائم نہیں ہر کوئی وہ قائم ہے سمجھ نہیں آئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نو روشنی نہیں آخنا تا کر کے سارے سمجھ والے مختصرین حضرات جہاں اللہ تعالی اللہ نور سماواد جتنے آیا اتنے انہیں روشنی ترجمہ نہیں کیتا انہاں نور دا ترجمہ نور ہی کر چڑیا سمجھ نہیں لگی جی۔ روشنی ترجمہ کریں گے تو نقصان ہو رہا ہے وہ تو روشنی تو مخلوق ہے نور جڑا ہے ہوں یہ تعریف اور حقیقت جدو بیان کر دینا وہ دوں جدی حقیقت ہوں سنو گے نا تو پھر تو پتا لگنا ہے کہ وہ واقعی اللہ ہی ہو سکتا ہے اور یہ مطلب ہے باقی نور ہے منگ کے نام منگی کھڑے اصل نور وہی ہے انہیں فرمایا آسمان و زمینوں کا نور وہی ہے انہیں کیش ہے توجہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نور جو آپ نے فرمایا تو امام غزالی رحمہ اللہ حجت الاسلام نے رسالت الانوار پورا انہوں نے کہ رسالہ موجود ہوتے اس کے اندر آپ فرما فرماندے حقیقت میں نور صرف اللہ ہی ہے کیونکہ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود بذات خود ظاہر ہو بذات یعنی اپنا آپ اس کا ظاہر کرنے میں کسی کی محتاج نہ ہو خود اپنے آپ محتاط ظاہر ہوئے لیکن دوسرے کو ظاہر کرے آپ خود ظاہر ہو اور ظاہر ہو بے نف سے ہی بل مظہر لگے آپ خود ظاہر ہوئے اور دوجے نو ظاہر کرے وہ ڈونگے اور باقی اگر دیکھو گے تو یہ شان صرف رکھ دیے آپ خود موجود خود ظاہر لیکن دوسرے کو ظاہر کرتا بھی ہے خالی ظاہر نہیں اور دوسرا جو کچھ ظاہر ہوتا ہے ہوں آسمان تے او دے نال زمین ظاہر ہوتی وہ انسان ظاہر ہوتا ہے وہ پرند پرند وہ آب نال ہر شہر ظاہر وہ ہے آپ کسے ظاہر نہیں کیتا کسی موجود بھی ہے ظاہر بھی ہے لیکن گل اصل یہ کہ او دا ظہور اتنا کوئی اعلی درجے دا ہے کہ جتنا ظاہر زیادہ ہوں اتنا چھپ جاتا بزرگ گل کی بہتی نیڑے ہو جاوے نا وہ چھپی جی جان بندے بھی کنا نیڑے لیکن دستی جی سبحان اللہ باقی اک کا سرما اک تو بہت جو نیڑے ہو جانا دیتے ذات پاک کے سلکے جا خر بھی کوئی ایسا عجیب ہے تعینات اللہ حضور السماوات والارض آسمان و زمینوں کا وہ نور ہے ہر شہر موجود انہیں کیتا ہے ظاہر انہیں کیتا ہے لیکن پھر چھپیا ہے ہوں ظاہر ہوں اپنے فیل تو ہوں فیل تو سفتوں کا پتا لگتا ہے سفت دی ذات کی پہچان ہوں پہچان ہوتی ہے کہ یار کوئی ہے بس اب اس کو کیا کہتے ہیں کہے گی اللہ پہلے اتنا علم ہے کہ ہے یہ ہر کسی کا دل آخر ہے کہ ہے یہ یا ذہن میں رکھنا تا کر کے بدل فرما دیں اللہ دے وجود دا حقیقی کول نہیں کسی کو جڑے تحریے نے آدھے نے خدا کوئی نہیں خدا نے انہوں نے منوا لیا کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں دہر خدا ہے زمانہ خدا ہے من پہ ہوں ایک اور بات کہ وہ سمجھ یہ کوئی اور ذات ہے نام اس کا اللہ ہے خدا ہونا تو پھر بھی من لیا نا معلوم ہوا خدا ماننا تو کیونکہ یہ ایسی کوئی مجبوری ہے اور فطری چیز ہے کہ ہر کسی کے دل دماغ سے بیٹھا ہوا ہے تا کر کے اللہ نے فرمایا اب فی اللہ شک میں شک ہے سمجھ نہیں آئی اللہ نور سماوات والارض وہ خود ظاہر تعینات نو ظاہر پیتا لیکن جب وہ عجیب ایسا ظاہر ہے کہ وہ شانہ مخلوق دے واسطے تو بغیر ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں سکتا ایک جہان رکھیا سو مرن تو بعد اتے جا کے انہیں بتانا اپنا کیوں جہان پانی مکن والا وہ ہے ایسا زندہ جڑا مکنا ہی نہیں جائے اس رات نے اپنا آپ وکھانا ہے تو اس جہان ہے جس جہان چ بندے بھی نہ مکن والے ہوں فنا تو پاک ہو تو فرماند حضرت موسا کلیم نے جدو حل کی رب آ رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا پہاڑ اپنی تھان سے جہاں بزرگ فرمایا وہ اللہ تعالی دسیا ہے کہ مینو ویچ کے کوئی چیز اپنی تھان سے نہیں رہ سکتی میں وسا دیا گا پر تسا رہ بھی سکنا ہر کرو تسا میں پہاڑ نو جلبا کرا گا ان کرا مکان سو فتر جی یہ اپنی تھان سے ٹکیا رہے ہلے ہلے نہ مکے نہ فسو فتر میرے ویک لو گے سمجھ نہیں لگی فلما سجل رب لے جبل جب موسا کے رب نے ظاہر کیا حدیث چاہتا ہے اے چیچی اتنے نبی پاک نے انگوٹھے کا رکھ کے نا اپنا سرا یہ سرے فرمایا اینا سارا ہی انہیں جلوا ظاہر جا دکا پہاڑ ریلا ریلا ہو گیا بخرا موسا سمے کا موسا بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کئی کہ بھائی سائقہ کا مانا ہے موت آپ دنیا تو چلے گئے سر جب چلے گئے تو اللہ تعالی نے نبی دے سوال ٹالیا نہیں ہو سکیا چلو یہ ہے جانا پہنا اللہ تعالی نے انہوں دا سوال بھی پورا فرما دیتا تے اے حقیقت بھی کھول دیتی کہ جنہ چر فنا پڑیے اُنہ چر مینو نہیں ویکنا جس لے موت آ جائے گی تو باقی ہو جائے گا پھر میری فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخض موسى موسى صعقا سبحان الله جب اللہ تعالی نے پہاڑ کے لیے پہاڑ واسطے اپنے آپ ظاہر فرمایا اللہ اچھا توجہ رکھنا بزرگاں نے جنہیں آخیا بے ہوش ہو گئے اچھا، گیا موت والی گل تو سمجھ نبی پاک نے فرمایا جدو دجال کی گل سمجھائی کہ دجال سامنے آیا پھر داؤن حضور سرکار نے فرمایا وہ دجال خدا نہیں کیوں تو سانو سامنے ویخ رہے ہو گے رب نو بغیر برن تو ویک سکتا ہی نہیں جال خدا نہیں کیوں نہیں تسا سامنے ویخ رہا ہو گے جسم ویخ رہا ہو گے رب نو بغیر مرن تو ویخ سکتا نہیں ہوں ادھر ویخ بدل فرما نے جی حقیقت وفات آ گئی ادرت موسا علیہ السلام دی موت تو بعد ویخ لیا سوال بھی پورا ہویا مسئلہ بھی سمجھا چڑیا شری شری شری سر مانتے اللہ مولانا مصیف اللہ چیف صاحب جی بے ہوش ہو گئے پھر بھی ویکیا انہیں آ کے پھر بھی ویکیا انہیں کیوں آ کے اللہ تعالی نہیں دستا توجہ فنا کھڑی ہے ساری جسم پہ روح جنہ چیر جہان چیزاں مصروف نا ادھر توجہ یا اپنے جسم پیجنے بھی ہوئے توجہ تو وہ غیر چ اتو جان چھٹ جاتی ہے نا تو پھر توجہ ادھر ہو جاتی ادرو کٹی حقیقت پئی جد حقیقت پئی رب میں پی رب سونے کی دید آ گئی تو بے ہوش ہونے بے ہوش ہونے حواس بے ہوشی کی حصہ کم چڑ جانا یہ نہیں کہ روح کم چڑ ہے روح کم کرتی ہے حصہ نہیں کرتی جس ویل بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ تو حصہ کم چڑ یہ بن جاتی ہے موت وانگو موت اللہ دا فقیر اپنے دل کی اکھ شانہ دے نظارے کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی حصہ نوش دے کلیا بھائی جاگ جاگ انہیں حصہ نو ان مار لینا ہے کہ موتو قبلان سے موتو مرن تو پہلو مر گئے مر گیا کہ دل بھی اکھنار ویٹیا جی حقیقی موت آ گئی تھی اس اکھنال ویٹیا حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ سلاد و تسلیم آپ اس مقام چو گزر گئے تا کر کے اللہ رب العالمین دید نصیب ہو گئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اکبر ہوں گل بداوا نا میں سمیٹا کہ سونے رب العالمین جلا مجد ہول کریم وہ نور سی وہ نور میں خزانے نے کمالات لا محدود رکھنے والی ذات اپنے کمالات جب ظاہر کرنا چاہے تو نور نے اپنی ایک شان صفت علم والی سبحان اللہ اس ترتیب کا نقشہ بنے لام پتا نہیں کتوں تک اس کھڑنی مثال شاہ جی میں انجینئر ہوں پہ مکان یار میرے مکان بنا ہے تو انجن کا بنا ہے وہ پھر پہلو نقشہ اور ترتیب دینا اپنے دماغ ترتیب دے کے پھر تختے دے اس نقشے نو وہ جڑا اندر ترتیب دتا سی علم اور کچھ ہی نہیں اس علم ن ترتیب دتا ظاہر سے او دے مطابق اگے مستری بناوے یا او آپ ایویں ہوندا ہے نا اللہ تعالی نے بلا تشبیہ و تمثیل علم اپنے نو ترتیب دیتا ترتیب دے کے ظاہر فرمایا ظہور نقشہ بنیا لوہے محفوظ لوہے محفوظ دا نقشہ جڑا ہے مطابق کائنات بھی بن گئی ہوں اس نقشے دے مطابق تھلے یا اتنے جو کچھ بھی بنتا ہے پیا یا بنیا رہنا جنوب تقدیر تقدیر کہ اندازے نو اور انجینئر جہاں ہوں وہ بھی اندازہ ہی کرتا انہوں مہندس اور مہندس جہاں لفظ ہے یہ خود اندازہ ہندسا کا لفظ جہا ہے یہ اندازے کا عربی بنے اندازہ فارسی اس دا عربی بنایا جہنسا بنیا اس دا فیشن فائل بنا مہندس بن ہے انجینئر وہ اندازہ کرنے والا ہے سبحان اللہ کا نام اللہ قدرم مقدورا اللہ تعالی فرماؤں ہے ساڈا کم پورا ہر ایک کم اندازے بنا لے اس ذات پاک نے ویخ کیویں اندازے کیتے ہوئے نے شکلاں دے قداں دے ہاں جی ہر چیز دے آسمان زمین کوئی چیز نہیں جڑی اندازے تو بغیر اس ذات نے بنائی ہوئے ہاں، ہاں، اور اتو ہی پتہ لگا اللہ تعالی دا اپنے اپنا خود او دا اندازہ نہیں ہو سکتا کیوں انہیں اندازے نال خدائی بنائی ہے جا اپنا اندازہ ہوئے گا پھر انہوں کن بنایا کیون اندازہ ہوتا کیون اندازہ مخلوق نہیں ہو سکتا ہے خالق اندازہ کرن والے او دا اندازہ کیتا نہیں جا سکتا سبحان اللہ کسی حد نہیں محدود نہیں سمجھ نہیں لگی خیر اس ذات کریم نے کہنا جدو بنائی ہے کس نال ذات آپ دسبی میں کیویں سبحان اللہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قرآن حسن قرآن سہان لا سبحان اللہ آگانہ پاکستان دنیا سمجھ نہیں لگی اللہ ہوں ذات پاس اپنا دس دے میں کم کرنا اب اس آگے اینی مارفت پہ آ نا جو اینی جو کائنات بڑی پی اس کی بنائی وہ آزاد کام نہیں کرتا حقیقت وہی ضرور ہے لیکن آزاد جمارے یہاں تو پاپ کم جیڑا بھی کرے وہ یہ نہیں کہ آزاد کرتا ہے کون بن جا بن جی فرمائی تو کون نال او ذات پاک تعنات بنا اپنے علم نو ظاہر فرمائے لیکن ظاہر کے دنال فرمایا کون نال کون نال بندی پئی تے کون نال بندی رہنی کون نال بندی پئی تے چلدی پئی تے چلدی یعنی بناوندا بھی کون نال ہے چلاوندا بھی ہن یہ نہیں کہ اونے سانو سانو بنایا ہوئے توجہ کرا سانو بنایا ہوئے اس کوئی پھر سان ہاتھ لال روزانہ چلا کون نال ہی چل رہے ویک بنتا بھی کود بنان نو کہندے نے تخلیق تکوین ایجاد تے چلان نو نے تدبیر تخلیق بھی وہ ہے تدبیر بھی دونوں چلتے پہ انہوں نے لکایا توجہ ظاہر ہویا وہ بجلی کمال وکھا پی مشینری ایویں نا سائنسی ایجادات اگے تیرے سامنے ہے تو بجلی اپنے رنگ وکھا رات کن کن تیرے میرے سامنے آوے بجلی کسی رنگ چنا بجلی نے ظاہر ہونا ہے کسی رنگ ظاہر ہونا ہے کبھی رنگ چ کبھی انجن دے رنگ کبھی موٹر دے رنگ رات پاک نے اپنا کن اپنی شانہ ہے کن کہہ کے کبھی سورج دے رنگ چ ہوں کون آئے سورج بنے سورج کے بچوں جی چمک ویخنا جہد دن روشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سورج کا ایک وجود ہے وجود بھی کن نال جو روشنی پہ ویخنا میں وہ بھی اسے کن دے نال آسمان دی نیلی چھت وینا ستارے ویخنا زمین ویخنا سمندر ویخنا جانور ویخنا کون نہیں پیا کم کر ہے پر ہر شہر اپنا رنگ وکرا نہ ہے پیا کر دا ابو جہل ظاہر ہوئے کافر لانتی بن گئے محمد پاک ظاہر ہوئے والی سنیا بچی سر یہ آخے گا کہ جدو ابلیس بنیا تو بناو وہ گمراہ بالکل وہ گمراہ نہیں وہ ہاٹ ہے لیکن یہ نال آخیا میں دال نہیں دال میںال گمراہ نہیں مدل نے جڑا گمراہی نو پیدا کرتا ہے دلالت ایجاد کرتا ہے کی مطلب دلالت کے اسباب ہی ایسے جوڑے تھے ہوں انگلش جی بجلی نے چڑھ گئی بجلی نال چلتی گی چڑھ گئی موٹر نے کسی نو بلیٹ لیا بندہ مر گیا یہ سارے کام بجلی دے لیکن ان چیزوں کے واسطے لال میں ہوں اتے پہنچے گا بجلی سے تو اس بجلی نو نہیں کچھ پی سکنا سک رنگ پانی دا رنگ شیشے دا رنگ پانی دا بانڈے دا رنگ پانی دا اپنا نہیں وہ جدو ظاہر ہوں تو پھر ہوں ہاں، اصل رنگ تو کہ اگوں ہوں جا محمد پاک دے اندر کن آیا اصل محمد نو بنایا ہی ایک دے سبحان اللہ یعنی روح محمدی نو سوارے دے تو انہیں کمال اپنا تخلیق اور ایجاد ایجاد انہیں کیتا ہے ہوں انہیں جی زہر اس واسطے نال یہ واسطہ جو کچھ ہے سمجھو ذرا ہوں ابلیس جڑا یہ منہوس پلیت فلیت سی دا کن انہیں اسے اندر کا جو کچھ ظاہر سامنے پانی پاک محمد کریم وسلم ہوں یہ گمراہی گئی پلیسی جنی وہ جیڑی شاید تو ظاہر ہوئے اس اس چیز ول وہ نسبت کر ویسے ہی پلیت نہ مرا ادھر نہ ظاہر کر کیوں کہ وہ پلیتی تو پاک ہے اسے کون نے وہی کون نے ایک ہی دیکھو نا بتی دیکھ کی ہے کہ دس چیزاں وکری ظاہر پہ ہوتی یا مثال ان اگلے دن ادھر دیکھو ایک ایک اور مثال دینا بہتا سمجھ آیا جانے جانے سن سن سن ہوں وڈے لے میلے میلے تماشا ہوں اتنے لکھا ہوں ہاسے ہی ہاسپٹل شیشے نہیں ہوں شیشے یہ ہوتے سن ون پونے ایک شیشا ہونا کہ گول وہ سامنے بندہ کھلونا بندہ ایڈا ہو جانا پھر جو مکان ایک شیشہ ہونا انج اجدا کہ لما اجدا وہ بندہ کھلونا منہ ہی بندے لگ دو تر فٹ کا بن جانا اچھا ایک ہونا کہ بندہ ہوں لما ہوں اتنا وہ ان کا شیشہ ہونا کہ بندہ سجے کبے لما ہو جانا اتوں الٹا چھوٹا ہو جانا وہ بیٹھ کے بندہ سنی رہا بہت میں کی بن گیا میں ایک ایک سا ہوں ہوں ایمان دسیا جی جی بندہ تو ہی شیشہ ہوے سمجھو جی شیشہ ہو سکن کیا مطلب ہر عیب تو پاک شیشے بچ آنے والے کا نہیں کا بنیاد شیشا ہی ایسا برابر کا بنیا ہے کہ بے مثل بے مثال شیشے میں کسور تو سونے کی شان کی کمی نظر آئے سمجھ نہیں لگی اللہ اللہ ابلیس دا شیشہ اندا گمراہ ہوا شیشہ ہی اندا او فیل وہ کن ہم تو مائل بکرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہوں جا فکیر اللہ کا وہ کدو فکیر بن گئے کنو مارفت کہ جدو یہ سارے پردے ابلیس فلاں فلاں اور جدو محمد پاک نبی ولی ہر کسی آسمان نبی ویخ رہے ایک پچھو کون والا کام وہی کر دے ہاں جی اگو مظاہر نے جی جی کسی کی صلاحیت قابلیت اوے اوے آپ رنگ پیا ظاہر کرتے حضور ہزور ماد ہم سبھی سا صورت نو میں جان کوئی امام زمانہ بن ہے کوئی میرے والد کا بے روپیے بن جائے کوئی کا بن جاتا ہے کوئی کا بنتا ہے پیا پچھو نے اور وہ تیزی تو سدکے چلن تو سدکے اس ساری خدائی چلاو تو سدکے میں گل کرنا فرشتہ کون یہ نور ہے فرشتہ کی ہے نور نور یہ نور فرشتے جڑے نے جس شکل چنا چاہنا اللہ تعالی نے انہوں قدرت بخشی امر نال ایسے ہی بنے نے اس ایسے بنے نے کہ انہوں پھر اللہ تبارک و تعالی طاقت بخشی ہے کہ اس نال جیویں چاند شکل بنا لیں جبریل امین دی اصلی شکل پتہ کی آپ علیہ السلام السلام نے ایک بار جبریل امین علیہ السلام اصلی شکل مبارک لکھی ایک بار ہمارے یہاں آخر بہرحال وہ حدیث شریف دے سکتے ہیں آج میں آئے آپ نے ایک بار دیکھا کہ فرمایا چھ سو پر ایک پر زمین آسمان پر سبحان اللہ چھ سو پر کہ ایک پر کی پریا زمین آسمان پر وہی جبریل ایڈے وڈے جبریل سونے نبی کو آن باہر لے کے حضرت دہیا کلبی نہیں شکل وہ ایک خوبصورت صحافی نے اس کی شکل چاہتے اور توجہ رکھنا ایڈا وا فرشتہ ایڈا وا فرشتہ سبحان اللہ وہ شکل انسانی آ جاتا تھا ہر کہنا ہے یہ مرد کیونکہ مرد کی شکل جائے گا یہ انسان ہے انسان کی شکل جائے گا یہ جبریل ہوں یہ نہیں کہہ سکتے حقیقت جبریل وہ ہے یہ نہیں یہ ہے وہ نہیں وہ دونوں نہیں کوئی موری چیز نہیں یہ کہ وہ حقیقت ہوئی کوئی ایسی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے قوت بخشی ہے جو اس شکل بیٹھے نے تو جبریل نے جی اس نے تو انہوں کہ مجرتات کا جہان یعنی اتے ماتا نہیں کی مطلب یہ آ جڑے سرے رلتے نے تو شہ بنتی ہے نا ان سرے رل کے تو شہ وہ نہیں بنتے تیار ہوتے وہ خدا دی نور دی مخلوق ہے کوئی عجیب بات گلے رل کے شہ بنتی ہے نا ان ماتا کہنے نے ان کا وہ کام نہیں اتنے تخلیق وہی کون نہ بس نور دی مخلوق ہے خدا پاک دی ہوں انہوں نے نے قسم کئی کئی قسم نے لیکن گل سمجھا جی جبریل اس رنگ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا جدو کافر آخیا کہ یار یہ محمد یہ تو سارے وغیرہ سڈے کول فرشتہ آئے پھر بنو گے اللہ تعالی نے فرمایا اگر اصل اس فرشتہ بھی بنا دے نا فرشتہ بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اصا اس محمد نرشتہ بناؤ گے تا بھی اصا یہ مرد بنا سی یہ فرشتہ ہی آئے وہ جانتے سن کہ فرشتے کا تعلق رب نال پکا ہے یہ مانتے سن تو اللہ تعالی نے فرمایا جی فرشتہ بھی یہ بنا نا تو بھی اصا بندہ ہی مرد ہی بنا سی کی بنا سی لو جال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون فرمایا اگر او فرشتہ بنا مرد بھی بنا سی اتو پتا لگتا ہے کہ مطلب کہ اگر محمد فرشتے ہوں پر رسول بنا کے بھیج دے تو پھر بھی مرد ہی بنا سی اصا فرشتے نو فرشتے دی شکل چ نہیں سی بھیجنا کیوں اگو تسا فرشتے تے نہیں تسا انسان جے جدو رسول آ وہ رسول اسے قوم کا ہوتا ہے رسول اسے جنس کا ہوتا ہے اگر جنس کا ہوئے جن جو آئے فرشت جو آئے تو دیکھا نہیں جانا فیل کسی کی لینا نیڑے کسی کی پینا اصل پھر بھی فرشتہ فرشتہ جی بنا دے تو پھر ہی مرد بنا سی معلوم توجہ رکھنا پھر بھی مرد بنا سی پھر ہی مرد بنا سی اس آیت کریمہ تو اشارہ ملتا ہے کوئی نبی رسول عورت نہیں ہو سکتا کیوں فرما اگر فرشتہ بھی آؤں تو مرد بھی آنا سی اگے فرما جڑے چکر پے نے اصا پھر اس چکر پا دینا سی وہ چکر کا یہ کہ جا بچے جم د یہ پیدا ہوا ہے یہ باپ ہے یہ مائی ہے یہ جناب اولاد ہے یہ کھانا پیند را ہو سکتا ہے اللہ تعالی فرما ہے اگر فرشتہ تا بھی مرد بنا فرشتہ جمدا فرشتہ ماں بھی ہوں فرشتہ پیو بھی ہورشتہ پیو بھی ہوں والد بھی ہوں ہوتے اولاد بھی ہوں ہوتی کھانے پیندے کی مطلب جدو فرشتہ انسان کی شکل جاوے گا انسان والے سارے کم کیتی جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جدو فرشتہ انسان کی شکل جاوے گا اس نے سارے کام انسانوں والے توجہ اس لیے انہوں مرد آخنا پینا جی فرشتہ بی بی دی شکل چاہے تو بی بی توجہ نہیں فرمائی ہے کون فرشتہ حقیقت کی ہوگی فرشتہ آیا ہے کہ انسانی روپ تے اللہ تعالیٰ فرمانا انہیں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے جمنا بھی سب کچھ ہونا فرشتہ ہونا ہوں گل تو توجہ رکھنا یہ جڑی میں کڈنی ہے نا یعنی لطیفے کی گل کیوں سواد ہو فرشتہ ہوں کام انہیں سارے بندے والے انسان والے کرنے سر انسان مرد ہو بچے بھی جمتے سب کچھ ہو توجہ نہیں فرمائی حقیقت ہوتی فرشتہ ہوں قرآن کی جو قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں کون قرآن جایا قرآن جایا کون قرآن کی اللہ تعالیٰ کا کون کی اللہ کا کلام اچھا، ادھر دیکھو میں ایک نہیں میں پتہ نہیں کنیا حدیث حدیث دیا کتاباں چھا سکنا قیامت والے دن کتنے حافظ قرآن دا قرآن یہ بندہ N C N C N C چنگا بندہ تو مخلوق بن کتنی آیا تھا مرد کی شکل ہے اس نے مرد بھی آخر ہے فرشتہ اگر انسان کی شکل میں آتا اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پھر بھی مرد ہی بناتے میرا مطلب میں فرشتہ مرد بن گیا ہو ایک نور کی مخلوق نورانی انسان شکل چن مرد آخد اللہ بھی آخد صحابہ بھی فرما سڈے کو مرد آیا جبریل آئے فلا شکل چائے جبریل بھی فلا مرد شکل اللہ فرما ہے محمد اگر فرشتے ہوتے پھر بھی مرد ہی بناتے ہم مرد والے کام کرتے کھانا پینا سارا کچھ ہوتا ہوں دے فرشتے دیکھنے مرد سارا کچھ مرد حقیقت فرشت دیکھنے میں وہ مرد ہے حقیقت اللہ کا کلام ہے حقیقت ہی اللہ کا مرد حدیث جو مرد آخیا میں بھی مرد کیا آخنا میں کافر نہیں ہوتا جو بن جاوے وہ مخلوق ہے جو بنانے والا وہ مرد ان مرد پہ کہیں ہے قرآن حدیث آیا اور قرآن تا کر کے آخے گا یا رب اے میرے پرور دگار وہ یار تو تے رب دی صفت ہے اے میرا رب تیرا رب تے نہیں تو تے وہ صفت ہے کہ رب اے میرے رب ملا علی کاری احمد اللہ کو فرو گزاشت ہو گئی انہیں ایک جگہ سے اس طرح کی گل کی انہیں پتا نہیں یہ حدیث دوسری حدیث نظر شریف نہیں گئی ہونی تاں کر اللہ پاک میرے امام نے وہ پھر نے ہیں بھی اتنے دوسری حدیث کا کسی کا کہنے لگے تھے رب اس واسطے نہیں کہنا مخلوق نے لیکن اتنے حدیث سیاح آیا ہے وہ مرد آخے گا توجہ فتمت خالا بادشاہ رنگ سمی اللہ فرماتا ہے یہ روح عیسیٰ کون ہے عیسا کون ہے اور میں مت اللہ اور گھر بول رہی کون ہے دو نام مشہور ہیں روح اللہ کا اللہ کا کلمہ اللہ کی روح اور کلمہ کیوں کہ ال کاح ن مریما کلمہ ہے کون سا کلمہ کن تم باپ کے نسخے سے پیدا ہوئے وہ کن سے پیدا ہوئے سمجھ لگی گل یعنی کی مطلب ہو کون اتے باپ دے واسطے نال تجلی نہیں کیتی ہے کون تم بھی کون تو ہے بننا ہے وہ کون کو ہی بننا ہے لیکن باپ دے واسطے سبب کے واسطے سے تجلی نہیں ہوئی ہلکا سبق سبق کو اٹھا دیا سمجھ لگی نہیں اللہ اکبر ہوں اتے عیسا روح اللہ علیہ السلام کن کن نے ایک عجیب شکل دے اتے مرد آیا کرا کلام الہی مرد کی مثالی شکل یعنی کلام نے کلام کی کچھ ارے بھائی یہ قرآن ہے یہ قرآن مجید ہے ان کو کہتے ہیں مصحف یہ قرآن مجید گتے کاغل ایویں یہ سیاہیاں یہ ساری مخلوق قرآن غیر مخلوق ہے یاد سارے مخلوق ہے قرآن غیر مخلوق ہے قرآن مخلوق نہیں کیا مخلوق قرآن مخلوق نہیں کی مطلب ایک ہے یہ مظہر ایک ہے وہ ظاہر جیڑا ادھر ظاہر پہ ہوتا ہے اس مظہر میں وہ مخلوق نہیں یہ مخلوق ہے وہ کیوں مخلوق نہیں وہ تو خدا نہیں ہے تو خدا کھا لے کے مخلوق تھوڑا Okay. سمجھ ہوں گل آ گئی ٹکانے میرا توجہ فرماؤ کلام الہی تجلی فرماوے توجہ اگر سپا اگر لکھا آئے سامنے مسا بن گئے پرانے مجید میں منہ نال پڑھا تا بھی قرآن لیکن ہوں آواز کی شکل اتے کاغذہ کی شکل ہے سیاہی کی شکل نکوش کی شکل میں پڑھیا آواز کی شکل تی آواز کی شکل جنوں سننا وہ بھی قرآن ہے جنوں پڑھنا وہ بھی قرآن ہے جو لکھیا وہ بھی قرآن ہے لیکن تو اسا ساری مخلوق ہے وہ جڑا نہ پیا قرآن ہے سبحان اللہ او کی ہے او مخلوق نہیں معلوم ہویا او سجنا اس ذات پاک دا کن کلام جیڑے رنگ چاہے جیڑیاں شکل چاہے اس شکل ظاہر ہو جائے ہو کے رجل بندے دی شکل مرد دی شکل قرآن قیامت روپیہ ظاہر ہوتا ہے قرآن قرآن وہ اللہ دا کلام ہے مرد مرد خدا دی کلام نہیں خدا دی کلام مرد نہیں سبحان اللہ لیکن کہہ رہے امت مرد اللہ کا قرآن آیا ہے معلوم ہوا وہ سونے دیا شانہ سفت جس شکل چاندیاں نے اس شکل ہوں نے کدی محمد پاک دی شکل ہے کدی غوث پاک دی شکل ہے کدی کسے ولی دی کدی کسے انسان دی او دا کن کلام ہر رنگ دی ظاہر پہ ہوندا ہے اے ہن اگے جو کچھ کثرت پہ بندی ہے اے جدو وجود آن کے شکل بندا ہے مخلوق بندی ہے اے مخلوق کے جان کے کثرت پیدا پہ ہوتی ہے ورنہ حقیقت ایک ہی ہے آ کے سمجھ لے جے کثرت جہدت و جس وحدت جی مخلوق تو خالق پر دھیان لے جاوے گا تے توحید جی ادھر واپس آئے گا مخلوق تے نظر رکھے گا تیری سالت ہر کسے کو کن ادھر آ گیا پہلا موٹر تو مشینری تو بجلی ہل گیا ایک کر چلا گیا کسرت تو وحدت کی طرح سبحان اللہ ادھر دھیان بجلی ویخ بجلی ویخ کی رنگ اتنے جا کے ہاتھ مارے گا گم ہو جائے گا کہ نہیں جی رسول پہ کسرت جب تو جائے گا اتنے نہ مزہ بجلی نوٹر کم آ جائے گا رب والے پاس کون کون تو پھر نو شیا کھے گا بھابھی آخے گا کلام ہے نہ شیا نہ بھابی نہ سنی نہ کافر نہ مومن نہ مشرق نہ مواحد نہ پاک پلیت یہ وہ سب مہا سبحان اللہ خیال نہ کرنا خیال پینا کیونکہ کھلوتا تو سارا کچھ سامنے دستا نہیں پیا لیکن خیال پوچھا لکھا سمجھ نہیں لگی بزرگ جتنے بول رہے نا بزرگ بول جدو کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی سارا تو دل سڑیا ہو ہو وہ وہ اس مقام سے بیٹھے بیٹھے بیٹھے ہوں ہوں یہ نہ کہ ادھر نہیں اتنے پھر ہیں ایک ہی گئے تو وہ آپ کے کہ اتنے نے سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ ایسی گل کی جس مذہب دین کفر اسلام ہر شاید نفی گی تو سمجھنے نے بنایا ہی نہیں بنایا تو ہے سمجھ نہیں لگی مقام سے پہنچ کے جدو کسرت غائب ہو جاتی اللہ دے فقیر نو آخنا ہے جے میں میں باہر میرے اندر سمانا اندر ہی بار سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بجلی جی میں تین آخ موٹر جی میں تین باہر آخا میں آخا موٹر چ نہیں تو پھر موٹر چون جی میں تین آخا موٹر پھر سپیکر کون مکجل میں تین کر نہیں سکتا یہ نہیں آ سکتا باہر اندر سب سبزی بات پچھانا تو توری توں میں بھی توں کسی شہر پاوے ہوا ہستی کا چلنا پچھوں کون ہوا چلاؤ والا وہی آسمان و زمین ہوئی اچھا ہوں پتا گل کی صرف یہ ہے سارا کچھ سب کچھ اس ذات پاک کے امر وہی کن نال کن دے کمالات نے سارے لیکن فرق پتا کی یہ شان وہی جدو ظاہر ہوتی ہے شان شانے کی شان جدو ظاہر ہوتی ہے تو کسی شان والے تو ظاہر ہوتی ہے ادھر بچے توجہ میرے سو وہ کون ہوگا ظاہر جدو ہے جس نے بے ساختہ کا آخنا ہے کہ ہاں یہ جی اسباب کے پردے میں رہے اسباب کے پردے میں پہچان نہیں ہوتی اس نے پہچان ہوگی جس نے سبب چک دیا چکنا کہ واسطے نال ہے نبی تے ولی دے واسطے جس نے نبی ولی دے واسطے نال پردہ چکدا ہے نا وچوں اسباب وہ معجزہ تے کرامت بندی اس نے پھر اگلے نو آکھنا پیندا یہ تے رب دا ہی کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ روزانہ جو کچھ لیکن اونٹنی اونٹ اونٹنی اونٹنی اونٹنی بچہ اونٹ جمد ہے پیا باپ ماں وسیلے پہ جمتا ہے وہ وہ مالک بنیا لگ مارن آ کوئی نہیں کہ رب ہاں جس کسی کا اتنا ٹر جاؤ آ کے مالک بھی ہوئی پھر آخنا پہ آئی یار میرا کالا کھانا ماں لیکن وہ اپنے کہیں جا رہے ہیں جس وقت یہ سبب کے سلسلے مکتے ہیں موجزہ موجودہ کرامت بنتا ہے وہ شان سیدھی اج دائر ہوتی ہوں وہ ہوں سیدھی نہیں وہ بھی کسی نہ کسی وسیقے آتی پی ہے لیکن یہ ہے بھی عام اسباب جو نہیں ہوتے کہ وہ بن جاتا موجزہ کرامت اتنے فٹ اللہ بھی اللہ بھی ہوں یہ اونٹنی بنتی پی ہے اگر ماں پیو تو کہ اللہ بھی نہیں پہ آخ دے یہ اونٹنی پہ نکلتی ہے پتھر انہوں نے سالے علیہ السلام بھی اٹھنی کہ قرآن آخر ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی سبحان اللہ اللہ کی اٹھنی سبحان اللہ کیوں اللہ کی اٹھنی ہوں نہ پیو ہے پتھر ہی تو نکلی ہے کیا نکلی ہے کون نہ ہوں جی ماں کلی وہ بھی کون رہا میں پھر نرابد ہی آخرا مشکل پہ لگتا ہے ایڈا نہیں پہ پیار ادھر جانا جدو اسباب چک ہے تو پتھر چکی ہوئی سارے پہ میں کتل ہے وہ شکریہ وہ اللہ بھی اٹھنی لے مشرق اللہ نہیں اٹھنی بغیر سبب کون ظاہر ہو جائے بغیر کسی سبب کو ظاہر ہو جائے اس واسطے انہوں نے اللہ بھی اللہ سیدھا اللہ والی جانا یہ اللہ کی ہوں ادھر یہ جو تسا گلا کرنے جو کچھ ہوتا ہے جو ایک فطرت دے نظام دے مطابق جو پہ چلتا ہے کون نال سارا کام میری زبان پہ ہوتی ہے سب کچھ پہ ہوتا ہے سمجھ نہیں لگی لیکن یہ رب پر دھیان لے جانے اور ٹھیک ہے وہ خفرت جی وہ کون ظاہر ہونے کسے ولی دی زبان ظاہر ہونے روس پاک میرا دی زبان سے ظاہر ہو نبی پاک دی زبان جو آپ علیہ السلام دوروں ایک شخص بیٹھے کوئی پتہ نہیں کون ہے آپ فرماتے ہیں فلانا ہو جا کن کن فلانا اتے فلانا ہو یعنی وہ صحابی جہاں نام لیا وہ بھی بن گیا بن گیا اس پاک میرا جدو عیسائی نے آخیا گل مشہور ہے عیسائی نے آخیا جی سڈے عیسا اسلام سلام تو مردہ زندہ کر دیا تھی کر کے مکاؤ تمہارا لاچل آ گئے آپ پرماندن دس آپ مردہ زندہ کر دیا کی کہتے سن سرکار کہتے ہوں سن کمبے اللہ اللہ حکم نہ اٹھ آپ نے فرمایا ویخ سا پھر ہما بھی میرے حکم لوٹ ہوں یہ نہیں اللہ کے امر نہ میرے امر نہ ادھر بھی اٹھ پیا ادھر بھی <laughs> میرا حکم ہوں چلنا اس یہ نہیں فطرت کے مطابق اس بولے اس لیے وہ یعنی کی مطلب وہ نور نے فطرت کے خلاف یہ زبان شریف نے کلام کیتا ہے یعنی بے اذنی ظاہر ہو رہا ہے زبان غوث نے بچوں بول اللہ رہا ہے میں حکم نہ روکا ہوں فرق کے اندر بے اذن اللہ اذن اللہ ہی آخ ہے آخر والا وہی سی اتنے بھی وہی ہے اس توحید کن نے رنگ ظاہر دہرچ میرے نال اٹھ کیوں اس وقت منظور ہوئی سی اور یہ بالکل دلیل چٹی ننگی قرآن جب آصف بن برخیا نو حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا تب تب کی اس میں اچھے حضور جناب جی اک چمکڑ تو پہلو پہلو میں لیا ہوں گا ہوں حالانکہ جرامت کرامت جی اتنے اسباب نہیں اتنے بھی اسباب نہیں فوکل اسباب ہوکل اسباب وہ فرماندار میں لیا گا تخت بلکیس میں لیا گا یہ نہیں آخر اللہ لیا گا کیوں وہ ربان پہ رب بولے میں لیا گا زبان جن بندے بند سوال ہو جائے نا بندے منہ کہ تو سب چوٹا مطلب فرماند نے چلا جن سوار ہو سکتا ہے جن کا خالق اپنی شان سے پاوے جی مرضی سے نہ فرماوے وہ تین سمجھ نہیں آؤ بولنا ہوگا جی میں بولوں مطلب ذات پاک اپنے فکیر منہ لیکن ان دن چ رکھی یہ ضروری نہیں کون ایک ادا ہے اصل کون ادا ہے اتنے تو پھر شیشے واگ ظاہر ہو جس رنگ کا شیشا مڑو رنگ چاہ گیا شیشا جو گوس کا پاک ہوا نو شیشا جاوے ہٹ جاوے تو شیشے پہ کچھ نہیں شیشے ٹوٹ جے پھر بھی کچھ نہیں ادھر شیشا ہوے ہو سامنے ہو پھر سب کچھ جسے ہو پھر بھی برابر بنیا مت لما یہو پھر قصور یہ تیرے تیرے میرے پیٹا ہو شانہ ریتی اس رنگ دیا سمجھ رہا سی آپ ہی توڑیا سا شیشے ہے ہوئے سب گھر بیٹھے ہاں رب سونے تیرو برابر ہی بنایا سی من من وقد خاب دساها کامیاب ہو گیا جنہیں اپنے دل میں شیشے کو صاف کر لیا وقد خاب من دساها جنہیں پہلا کر لیا برباد ہو گیا سجنا شیشے ہوں گوس پاک ورگے کئی ایسے ہوتے ہیں ہیں تو جو نے جہاں یہ رب سونا دینا روح والو کوئی رکھتے دتا ہے کدی پیڑ آن نہیں فلانا جما ہی کئی میرے رنگے بند بخش برباد کر بیٹھے پھر جناب ہاتھ چھپڑے کرم چا چاہے پھر شیشا لنکڑ صاف کرنا شروع کر دینا پھر آدھے چوروں کتب بن گیا ہے سبحان اللہ حضرت لاما مالا مفتی وزری احمد کشتی جو ہے میں نہ رکھے اصل کمال وہ کول فضل جڑا گواہ بیٹھا چال ر گیا تیار ہے وہ سامنے وہ ہر کسی کے سامنے لیکن گل ہے کوئی کڑما اپنا کنڈ ادھر سے شیشے بھی روکا ہی کر بھائی لوگ کافر بن گئے ہو چھوڑا جائے تابے داری ہونا ہسی نبی تو اصل تا کر کے اللہ نے فرمایا پتا ستہ پہ ہو نہیں میری پیچھے چلو میرے اوئے پہ ہو نہیں میرا مانا ہوگا اس کے بعد فرق ہے اطاعت حکم مننا اتباع پیچھے چلنا اللہ تعالیٰ میرے حبیب دے پیچھے لگے آؤ مطلب شیشا اتنے ہی رکھا جی یہ پیچھے شیشا رکھ لو جی ادھر ادھر ہوئے وہ سونے نے پھر جو اتنے فیض دینا سی وہ کٹتا جانا ہے محروم ہوتا جاؤ گا سارا فیض لینا چاہتے جی نا تو پھر شیشے کے ملا ہی رکھا جی کر کے میں ویر باہو کا شیر پڑ کے بالکل کے اسے مطلب کی گل کی فرماندر نے میں شاہ کرا قلم دے سمجھ آئی کہ نہیں حضرت عمر خریشی زبان س میری کن برابر ممبر تو کھڑے نے روایت صحیح ہے بڑی سمندر آئی وہابیا محدت البانی نے بھی صحیح کی ممبر پہ آپ کھڑے رہے سبحان اللہ فرماتے رہے یا ساریا تر جبل ساریا پہاڑی نہ چھٹی جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئے مولا علی پاک نے پوچھ مولا علی تو لوگوں نے پوچھا عمر نے اجما پڑھا پڑھا دیا دیا عجیب گل کی ساری سمجھ نہیں آئی ہاں، فرما دینا گیمن پوچھو جنہیں کیتی پوچھو توجہ نہیں فرمائی آپ فرما جب پوچھا لوگ آپ فرما حامد شہر کے اتنے میری فوج پہ لڑتی تھی میں دیکھا دشمن پیچھوں پہ آتا سی سبحان اللہ میں اپنے فوج سیوا دار جرم آخیا یا ساری دل جبل بہار نہ چڈی جمع پڑھا رہے خطبہ شال فرما رہے ادھر بندیاں وال بھی دھیان ہے کلام وال بھی دھیان ہے اٹھے جو کسرے گنا کے پتے کوئی خبر پڑے تو کیا خبر دے اٹھے جو کسرے گنا کے پتے کوئی خبر پڑے تو کیا خبر دے تو جاری وہاں تو جاری نہیں کوئی نہ کہہ کے وہ رنگ اڈا بدلا فرما پکان افا بوسین اور ادنا پر ماندنی تھی کان افا حسین دو کمانوں بن یہ اس سے تھا منہ نہ پھر کپڑے رنگ چنا کیا ہے کون سے وجوب اور کون سے امکان یہ دو جا ملے مطلب کہ سمجھایا کہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ ولم میرا جب مقام خود پہ پہنچے نہیں جو کسرے دلا کے فرد بناب قریب ہو گئے قریب ہو گئے اس اس کے محل کے جب پردے اٹھے تو کوئی خبر دے تو کیا خبر دے بھی کوئی دسے دے کون وہاں تو چاہی نہیں تھی تو دوسرے کی جگہ ہی نہیں لیکن یہ نہ کہنا کہ یہ نہ تھے یعنی حضور نہ تھے نہ یہ بھی تھے یہ مطلب جس وہ شان ظاہر ہوں کہ بندہ نہیں موٹر ہے لیکن وہ ظاہر جب ملک ظاہر سے مظہر مظہر مظہر سمجھ ظاہر ظاہر سمجھ خالق نو خالق سمجھ مخلوق نو مخلوق سمجھ دون من کے لیکن اینا ضرور توجہ یہ مثال موٹر نو بجلی نہیں بنایا بجلی موٹر اپنا کچھ مخاندی ضرور ہے لیکن موٹر بجلی دی نہیں بنی سمجھ نہیں لگی بڑائی تو کسی کاریگر لویا رلیا کیڑی کیڑی شہر رلی بندے کن رلے جا موٹر بڑی ایجاد بندے بجلی کی نہیں جنو اصل پہ کہنے جہان یہ بڑا ہی ہوتا ہے وہ نور کیسا عجیب ہے کہ جن نے پہلو بنایا چیز پھر اپنا نور پہلا اس رنگ چاہر ہوا پھر اپنا رنگ پھر اپنا نور کے ظاہر کر رہا ہے وقت کے اتنے ایک شاید ان سے ظاہر ہو گئی پھر وہ دکھا دیتا ہے آپ نہیں سمجھ نہیں لگی وہ مک گئی وہ آپ ہو گئی تو یہ مخلوق خالق کے واسطے ایک مثال قریب کرنے واسطے دیتی ہے ورنہ اتنے یہ نہیں کہ حال حقیقت نہیں سمجھ آئی کہ نہیں اللہ نور والا آسمان زمین والا بھی وہی ہے اور یہ وجود اس کے نور کا پرتو ہے اور یہ چلان والا جو حرکت ویخ رہا پیا یہ بھی اسی نور کے نال ہے لہذا آسمان و زمین آسمان زمین بھی اس کا نور اور آسمان زمین کا چلنا رہنا قائم رہنا اور جو وچ گیا ہوتا ہے یہ بھی اس کا ہی نور ہے تو اللہ آسمان و زمینوں کا نور بن گیا اس نور نو پانا اس نور نو پانا یہ انسانیت کا کمال جس نے اتنے جا کر اندر اس ذات پاک کہ اس مارفت نو قائم کر لینا ہے وہ پھر پا گیا قد افلا وہ کامیاب سمجھ آ گئی کہ یہ جو میں بیان کی سنگوں کا سنگوں ہیٹا کو نہیں سنگوں ہیٹا ہوئے پھر اللہ کا فکیر ہو گیا روک شہر سال حال آدھے ہٹ کرتی یہ دوجے کی سنا لینیا سوکھیاں نے اپنی ہو گیا ہٹ ورتی تو پھر سوا بس دعا کر یہ ہڈ ورتی بن جائے میرے نال پیچھے یہ طلب میں پہ ہیں یہاں پر یہ کر گئے کچھ کچھ تقبیر نارائن سال نارائن سال نارائ نارائن تحقیق نارائما استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی چشتی صاحب جس کی صحیح الف اللہ جمے la